جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے صفا و مربع کا صرف ایک دفعہ طواف کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو نواسی